ہائیڈریٹ کرے تاکہ ملے واٹر فریش گلو میرے ڈب انٹینس ریپیئر اس میں ہے ایک چوتھائی موئسچرائزنگ ملک اور نیو ڈیمیج ریپیئر پہلے واش سے شروع کریں اتنے سمود کافی سافٹ لگ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے یہ میرے بال ہیں ڈب انٹینس ریپیئر ڈیمیج ریپیئر شروع پہلے واش سے عزم آلی شان شاد رہے پاکستان کاموکی میں مختلف مقامات ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم دنیا کی ناپاکی سے تعلق نہیں رکھتے دنیا خرابی سے بھری ہوئی ہے ہے اور پالوس رسول کہتا کہ خرابی سے چھٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ میرے اندر گناہ ہے جو دنیا کی نظر آنے والی ناپاک چیزوں اور ان کی بھوک اور پیاس ہے میرا کام سمجھوتا کرنا نہیں بلکہ اس سے بچنا ہے کیونکہ دنیا گناہ کی لذت سے وحسن فرجہ وطہر قلبہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے وحسن فرجہ اور اس کی اور اس کا اثر ان کی روزمرہ کی زندگی پر بھی پڑتا ہے خود سے ٹھیک نہیں ہوتی ریپڈ ایکشن صرف ساٹھ سیکنڈ میں آرام دیتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی من پسند چیزیں بہت بہت شکریہ وہ کڑھائی سے بھی فائٹ کر لے گا کون برائٹ کیونکہ نئے برائٹ کا بیسٹ ایور فارمولا گہرائی سے داغ نکالے پاکستان کا ہر چوتھا بچہ اپنا قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتا ای بی ایم کا ساتھ دیں اور سب بچوں کو پڑھا کر ایک برابر معاشرہ بنائیں جو منت میں نے مانی ہے اسے پورا کروں ਪੁੱਛਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਔਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਕਲ ਦਿਨਾਈ ਯਸੂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਲਾਵਾਂ ਅਕਲ ਦਿਨਾਈ ਯਸੂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਲਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਯਸੂ ਉਹਦੀ پاکستانی ڈراٹ آؤٹ ہمارے کلچر کی پہچان ساری وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور نون لیگ کی تمام کی طرف سے آپ سبوں کو جو ہے وہ آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آزادی کے حقیقی مطلب جو ہے وہ اپنی آزادی کو منانا یہی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں جس طرح میری سی ایم پنجاب نے ہمیشہ اپنے قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس ملک کو اور زیادہ خوبصورتی کی طرف لے کر آئی ہیں تو میں اپنی قائد محترمہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں خدا آپ کو برکت دے آپ کو سلامت رکھے اور اس ملک کے لیے آپ کو اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرے بہت بہت شکریہ پاکستانی قوم کو جشن مبارک ہو اور آئیں سب مل کے آج کے دن یہ حد کریں کہ ہم ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں یہاں سے نفرتوں کا خاتمہ کریں اور جس طرح ہمارے باوجود نے بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان پاکستان حاصل کیا تھا بنانے کی تحریک میں انہوں نے جو اہم کردار ادا کیا میں چاہوں گی کہ بشپ صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور میں کرسچن ہیروز جو بڑے دلیر تھے ان میں سے ایس پی سنگا کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں اس نے اسے کہا تو کون ہے جو مجھے چلا جا وہ سرزش قبول کرنے کو تیار نہیں تھا نے سرزنش کے لیے کس کو بھیجا ہنانی غیر بین اس نے اسے کیا کہا اس نے اسے کہا تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا خدا پر کو ہے ہم لوگوں اس چیز کا علم ہے لیکن اس آگے بڑھتے ایک طرف پیاروں کے لاشیں تھے تو دوسری طرف خوشحالی کی چہو چہل سودوں کو ٹھوکر مار کر خدمت کو مقصد جان کر ہم نہ رکے نہ جھکے بس ڈٹے رہے اس کٹن سفر میں ساتھ ہیں ہمارے پاس بھی زمین کو